ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال کی سفیدی خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور یہود کی مشابہت نہ اختیار کرو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو باون یہ حدیث صحیح ہے